جنگ کے وحشیانہ طریقے علمی اور نظری حیثیت سے محاربین کے حقوق و فرائض کا ایک نہایت ابتدائی تصور زمانہ قدیم سے دنیا میں موجود تھا قدیم یونان کے مقننوں نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ جنگ میں جو لوگ مارے جائیں ان کو دفن کرنا چاہیے مفتوح شہر کے جو لوگ معابد میں پناہ لیں انہیں قتل نہ کرنا اور کھلاڑی لوگوں یا معابد کے خادموں سے کوئی تعرض نہ کرنا چاہیے مگر اول تو یہ قواعد بین الملی لڑائیوں کے لیے نہ تھے بلکہ واضعین نے انہیں خود اپنی آپس کی خانہ جنگیوں کے لیے وضع کیا تھا دوسرے عملی حیثیت سے سلطنتوں نے کبھی ان کو قانون کے طور پر نہ تو قبول کیا اور نہ ان کی پابندی کی رومن سلطنت خصوصیت کے ساتھ غیر رومی سلطنتوں کے قانونی وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں کسی فرض یا حق کا تصور سرے سے اس کے ہاں ناپید تھا یہی حال ایران کا تھا ان کے نزدیک غیر ایرانی قومیں وحشی اور ان کی سلطنتیں دراصل سلطنت ایران کی باغی تھیں اس لیے ان کے ساتھ جنگ کرنے میں وہ کسی قسم کے اخلاقی فرائض محسوس نہ کرتے تھے روم اور ایران کا فوجی نظام بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ اس میں اخلاقی حدود کی پابندی نہیں ہو سکتی تھی ان میں فوجی تربیت آداب جنگ کی تعلیم اور عسکری ضبط و نظم کے قائم رکھنے کا کوئی بندوبست نہ تھا جنگ کے موقع پر عام جنگ جو باشندوں کا ایک امبو امٹ کر آ جایا کرتا تھا اور صرف یہ شوق ان کو قتل و خون کے کھیل میں شرکت کے لیے کھینچ لاتا تھا کہ ہمسایہ ممالک کو لوٹیں مخالف قوموں کو تہس نہس کریں خوش باشی کے لیے مال و دولت خدمت کے لیے لونڈی غلام اور شہوت رانی کے لیے خوبصورت لڑکیاں حاصل کریں خود ان کے فرما رواؤں کے سامنے بھی جنگ کا کوئی اخلاقی نصب العین نہ ہوتا تھا بلکہ وہ محض دشمن کو نیچا دکھانے یا تباہ کر دینے کے لیے تلوار اٹھایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ان کی فوجیں کسی ملک میں پیش قدمی کرتی تھیں تو بچے بوڑھے عورتیں جانور درخت معبد مندر غرض کوئی چیز ان کی دست برد سے نہ بچتی تھی جو لوٹا جا سکتا تھا لوٹ لیا جاتا اور جو نہ لوٹا جا سکتا اس کو آگ کی نظر کر دیا جاتا تھا روم سے افریقہ کے ونڈالوں اور یورپ کے گاتھوں کی ہمیشہ جنگ رہتی تھی ان کے ساتھ جو وحشیانہ برتاؤ کیا جاتا تھا اس کے ذکر سے تاریخیں بھری پڑی ہیں پیسر جسٹینین کے زمانے میں جب بنڈالوں پر چڑھائی کی گئی تو ان کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جنگ سے پہلے اس قوم میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار نبرد آزما مرد تھے اور ان کے علاوہ عورتوں بچوں اور غلاموں کی بھی ایک تعداد کثیر موجود تھی مگر رومی فاتحوں نے جب ان پر قابو پایا تو ان میں سے ایک متنفس کو بھی زندہ نہ چھوڑا گبن کہتا ہے کہ سارا ملک ایسا تباہ کر دیا گیا تھا کہ ایک اجنبی سیاح اس کے ویرانوں میں سارے سارے دن گھومتا تھا اور کہیں آدم ذات کی شکل نہ دکھائی دیتی تھی پروکوپیوس نے جب اول اول اس سرزمین پر قدم رکھا تھا تو اس کی آبادی کی کثرت اور تجارت اور زراعت کی فراوانی دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گیا تھا مگر بیس سال سے بھی کم عرصے میں وہ تمام گہما گہمی ویرانی سے بدل گئی اور پچاس لاکھ کی عظیم و شان آبادی جسٹنین کے حملوں اور جفاکاریوں کی بدولت فنا کے گھاٹ اتر گئی یورپ میں گاتھوں کے ساتھ بھی یہی وحشیانہ سلوک ہوا یہاں تک کہ ہم سنتے ہیں کہ ان کا بادشاہ ٹوٹیلا جب میدان جنگ سے زخمی ہو کر بھاگا اور ایک دور دراز مقام پر جا کر مر گیا تو رومی سپاہی اس کی تلاش میں نکلے اس کی لاش کا سراغ لگایا اس کو برہنا کر کے ڈال دیا اور اس کے خون آلود کپڑوں کو تاج سمیت قیصر جسٹنین کے پاس توفتن بھیجا سن ستر عیسوی میں ٹیٹیوس رومی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو سنتے ہیں کہ دراز قامت حسین لڑکیاں فاتح کے لیے چن لی گئیں سترہ سال سے زیادہ عمر کے آدمی ہزار در ہزار پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے کئی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے سلطنت کے مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلاسیوموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں سے کٹوانے یا خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے کام میں لایا جا سکے دوران جنگ ستانوے ہزار آدمی گرفتار کیے گئے جن میں سے گیارہ ہزار صرف اس وجہ سے مر گئے کہ ان کے نگہبانوں نے انہیں کھانے کو نہیں دیا ان کے علاوہ جنگ اور قتل عام میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی مجموعی تعداد one three three seven four nine بتائی جاتی ہے روم اور ایران کی باہمی لڑائیوں میں بھی اسی قسم کی وحشیانہ حرکات کی جاتی تھیں شاپور ذل اکناف نے جب الجزیرہ میں پیش قدمی کی اور امیڈہ موجودہ دیار بکر زیادہ شدید مزاحمت کے بعد فتح ہوا تو غزبناک فاتح نے شہر میں داخل ہو کر قتل عام کا حکم دے دیا اور اس کو ایسا اجاڑا کہ پھر نہ پنپ سکا پانچ سو چالیس عیسوی میں جب نوشیروان نے شام پر چڑھائی کی تو اس کے دارالحکومت انتاکیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی باشندوں کا قتل عام کیا عمارتوں کو مسمار کیا اور جب اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو شہر میں آگ لگوا دی پانچ سو بہتر عیسوی میں نوشیروان نے پھر شام پر خروج کیا فامیہ اور انتاکیا وغیرہ کو لوٹا جلایا دو لاکھ بانوے ہزار شامیوں کو پکڑ کر ایران بھیج دیا اور بہت سی خوبصورت لڑکیاں چن کر ایل خان اطراق کے پاس بھیجیں تاکہ اس کی ناراضی دور ہو اور وہ جسٹ نین سے اتحاد چھوڑ دے پانچ سو چھہتر عیسوی میں اس نے آرمینیا پر حملہ کیا اور جب تھیوڈوسو پولیس کو فتح نہ کر سکا تو کیپیڈوسیا میں گھس کر ہر چیز کو جو سامنے آئی تباہ کر دیا یہاں تک کہ ملتیا کو جلا کر خاک کر ڈالا اخیر زمانے میں خسرو پرویز نے جو زبردست حملہ سلطنت روم پر کیا تھا وہ شام فلسطین اور ایشیاء کوچک کے لیے قیامت کا نمونہ تھا تنہا بیت المقدس میں جو ستم ڈھائے گئے ان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اس کے علاوہ دمشق انتاکیہ اور حلب وغیرہ شہروں کا حشر بھی کچھ اس سے بہت مختلف نہ تھا یہ وحشیانہ حرکات بعض اوقات بدترین مکر و فریب اور بزدلانہ سازشوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوا کرتی تھیں چنانچہ ارد شیر کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ خسرو ارمینستان کو فوجی قوت سے مغلوب نہ کر سکا تو اس نے اپنی فوج کے ایک افسر کو خفیہ طریقے سے بھیج کر اسے قتل کرا دیا روم اور ایران کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات کم نہیں ہیں